اس وقت میری طبیعت خود اتنا مغموم ہے حضرت مولانا محمد میاں جی کے رسائل سے جو عقل کی کیفیت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا اور آپ حضرات کا جو حال ہے وہ آیا ہے لیکن اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا مومن کی شان نہیں یہ تو موت اصل حقیقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے یا یہ تقریروں یہ ایمان کا کمال یہی ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے اللہ کا فیصلہ جو اس پر راضی رہے اور حالات جو پیش آتے ہیں وہ سب اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں اپنی مرضی کو اپنی رائے کو اپنی چاہت کو پسند کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی مرضی میں فانی ہونا ہے یہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اسلامی الناس أن أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اس میں کہنے کا چھوڑ نہ نہ ہو ہو آزمائش سانچے جائیں دیکھے نہ جائیں آزمائش ہوتی ایمان والوں وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ہاں بھائی دنیا میں آزمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوف سے بھوک سے جانوں کے نقصان سے مالوں کے نقصان سے پھلوں کے نقصان سے پھر جو تر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے بس شارنی یہ یہ صبر جو ہے وہ تل کو گھونٹ کو پی لینا ہے الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولو هجن وقفية إنا لله وإنا إليه دو چیزیں ہیں ایک تو صبر اور ایک شکر بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے جو صبر کرتا ہے ایسے حالات پیش آتے ہیں بیماری آزاری مصیبت فقر و فاقہ تنگی جانوں کو نقصان مالوں کو نقصان پھلوں کا نقصان تو وہ سر راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اسی طریقے سے وقت پورا ہو گیا اللہ کا فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہم لوگ بھی دنیا میں یہ دنیا فانی ہے اور مل جانے والی ہے چند روزہ زندگی یہ ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں اور بندہ نہیں عبادت کرے کہ تم ہی وظیفہ پڑھے تصویر پڑھے بے شک بہت عمدہ چیز ہے لیکن جب تک اللہ اچھا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اس وقت تک ایمان کی حیات اور لذت و تحفیت سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب اللہ کی تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے جو اللہ کا فیصلہ ہے پر راضی ہو جائے ہاں تباہی غم اور صدمہ یہ تو خیر ہوتا ہی ہے میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادی ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھ اور جاری ہو گئے تو لوگوں کو تازہ ہوگا کہ اللہ رسول آپ کے یہاں سے فرما دے تو اس کا حق ہے اور رہنا چاہیے آنسو جاری ہو جانا بہت سارا ہاں جگہ ہوگا شکا شکایت یہ بے ایمان کے خلاف ہے اور آپ حضرات کے سامنے میں کیا بات کروں الحمد للہ ایمان سے عمل سے علم سے آپ لوگ مالا مال ہیں میں تو فقیر آدمی ہوں اگر مولانا کا کرم ان کی محبت اور شفقت ہے تو مجھے ایسے اپنی سے محبت اتنا فرماتے ہیں کہ جو میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہاں تم نے ہوا ہمارا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ان کی میت میت ایک خاصہ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کا مقام وہی ہے جب مصیبت آئے شروع شروع میں جو حال ہوتا ہے اس پر ثابت قدم رہا صبر کرے اللہ تعالیٰ کی میت اس کو نصیب ہوتی ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہتا ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں رحی نال اللہ اللہ کی قزا پر اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہی بڑا مقام ہے اور ابیت اور برانی کی شان بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو وہ ذرا بندہ راضی راضی رہے یہ تو غم ہونا فطری بات ہے غم ہوتا ہے آنسو نکل آتے ہیں یاد آتی ہے انسان چڑھتا ہے یاد رکھیے قیامت کے دن جن کو مصیبت دنیا میں دی گئی تھی اور ان کے درجات جب بلند ہوں گے ایسی ایسی ان کو نعمتیں جنتیں ملیں گی تو لوگ تمنا کریں گے کاش ہمارا کسی افراد سے کاٹا جاتا یہ درجات ہم کو بھی نصیب ہوتے یہ نعمتیں ہم کو بھی ملتی تو یہ سب بڑی چیز ہے سب جو ہے انما جو فسارون حساب اللہ اکبر قرآن کریم میں وہ حلاوت ہے وہ لذت ہے وہ کیفیت ہے جس پر گزرے وہی سمجھ سکتا ہے ایمانی حیات جس کو نصیب ہو جائے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے میں اور یہی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ امام اللہ تعالیٰ علیہ مجمان کو دنیا میں بچا دیا کچھ بڑی سنا دیا رضی اللہ عنہم رضوان اللہ سے وہ راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تو اللہ کا راضی کرنا جو یہ مخصوص ہے مقصود اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر بندہ راضی رہے اللہ کی مرضی پر راضی رہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اللہ کے محبوب صلی اللہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی مرضی کو چھوڑ دے اپنی رائے کو چھوڑ دے اپنی چاہت پسند کو چھوڑ دے اللہ کی مرضی پر راضی رہے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے واقعی بھی حضرت دینے والا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ ہو چکا میں تو دل سے دعا کرتا ہوں سب بولنے کے قابل بھی نہیں ہوں دل جی، بہت ہی مغموم ہے لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو سب عطا فرمائے اور سب بہت بڑی ان اللہ آج سار معمولی بات نہیں ہے ان لوگ کا سب اجہم لگا رہے سب فرشتے جو ہیں انہوں نے مخلوق ہیں تصویر تفویض کرتے ہیں لگے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ صبر کیا چیز ہے اور شکر کیا چیز ہے مصیبت کیا چیز ہے اور بڑا کیا چیز ہے بڑا مصیبت اندرے کے لیے پھر اولیاء کے لیے جو ان کے طریقے پر چلنے والے ان کے لیے بڑا مصیبت آزمائش تو ایمان کا دعویٰ جو کرتے ہیں تو ایسے نہیں مان لیا جاتا ہے ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس میں کوئی بھی حال ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی بندہ راضی ہے اور اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کی مرضی پر راضی ہے اور جو نام ہو اور نعمتیں ان کے بے شمار نعمتیں انسان شمار کر ہی نہیں سکتا ان کا رتے اللہ تو سنگل انسان ہے غلوم کا ساتھ اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت ہم کو ایمان کی دولت کے لیے ہے ہمارے زبان الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمایا ہے ایمان کی دولت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں تو ہم کو مسلمان بنایا ہم کو کتاب قرآن مجید دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو پیدا کی اور بنایا آپ کے حدیث موجود ہیں اللہ کتاب موجود ہے اس کی تجارت کر کے اس کی حیات حاصل کریں اور اپنے قلب کو پاک کریں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اللہ اللہ کے شعبت میں بیٹھ کر اپنے قلوب کا تجزیہ کریں کے غم میں ہمارا ہی غم ہے آپ کی مسرت ہماری مسرت ہے ہم کو وہ دلی لگا ہے میرے دل میں یہی پیچیت ہے میرا دل بہت ہی غمگین ہے اس واقعے سے لیکن اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھائی اسی کے ساتھ ہے ہاں یہی اب یہ جو غلامی ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے اور صبر کرے صابرین کا درجہ بہت ہے ان کو حساب دے حساب دے اللہ تعالیٰ نے حساب بے شمار تو اس کا جو ہماری نکل سکتا ہے اس لیے اللہ تمہارا بتایا جو فیصلہ تھا جو اللہ کی مرضی تھی وہ تو ہو کر رہا اب ہم کو اور آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ سب کی پتا فرمائے اور صبر زمین جمیل صبر جمیل پتا فرمائے اور اپنی مرضی پر ہم کو راضی رہنے کے توفی پتا فرمائے اللہ کے ذکر میں رہیں اور ان کی روح کو ان کی پاک روح کو اشارے سواب کریں میں نے بھی کیا اور کرتا ہوں اور کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے بڑی انتظار بھرائی ہوئی ہے کہ مرحوم جو ہوں ان کے لیے یہی بھلائی ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر ان کو اشارے ثواب کریں کلر مبارک پڑھ کر اشارے ثواب کریں اللہ کا ذکر کر کے ان کو ثواب پہنچائیں یہ بہت بڑی بات ہے سب سے بڑی خیر خائی بھرائی ہوئی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ اشارے سوال بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی ہو سکے قرآن پاک پڑھ کر کے ضرور شریف پڑھ کے کلمہ پڑھ کر کے اللہ کا ذکر کر کے سوا پہنچائیں ان کو یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے ان کے درجات بلند دھوتے ہیں اور اگر سے کچھ خطا ہوتی ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اسی لیے اللہ کی توفیق ہو تو ہم لوگ ان کے لیے اشارے سوال کریں اور سب سے بڑی بھرائی یہی ہے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اشارے سوال کریں اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہم جو کچھ بھی کریں وہ عمل اللہ ہی کے لیے کریں اس میں نفس کی آمیزش نہ ہو مخلوق کی آمیزش نہ ہو دکھلاوا نہ ہو جو بھی ہمارا عمل ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں قرآن نہیں اللہ تو مقدس ہمارا کتاب ہے اس کو پڑھیں جب طبیعت میں ایسی کیسی پیدا ہو بس اللہ کی کتاب تلاوت میں لگنا ہے فروشری شریف پڑھیں وہ تسلی ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر سے قلب کو چین و سکون ہوتا ہے کسی بھی چیز سے قلب کو سکون اڑاتی ألا بذكر اللہ تطمئن القلوب چموب کا اللہ کے ذکر قلوب کو چین حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ کے سے قلوب کو چین حاصل ہوتا ہے سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں ہے ایک ساتھ بھی ایک ساتھ بھی ہماری ضائع نہ ہو اللہ تو ہر ساتھ کی نگرانی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں کوئی ساتھ ضائع نہ ہو اور دنیا میں کے اندر آتا ہے اگر مارے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا سامان تیار کر رکھا ہے ایمان والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے وہ مقام وہ نعمتیں ہیں اگر معلوم ہو جائے تو لوگ دنیا میں نہ پسند نہ کریں یہ دنیا چند روزہ ہے جنگل کی مہار ہے مل جانے والی ہے پناہ ہو جانے والی ہے ہم سب کو وہیں جانا ہے تو بے چیچو رہے موت ہر نفس و موت کا سکھنا ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو ہر شخص ہاں مگر یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کلام کتاب پڑھے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے عمل سارے کرے سبحان اللہ کیا کہنا ہے اس کی موت کیا میرا شعر ہے کہ زندگی کسی کہتے ہیں کہتے ہیں کیا کھانے پینے کا زندگی نہیں زندگی کا نام ہے اعتراض کا زندگی نام ہے اعتراض کا اور غفلت کا نام ہے مرنا مر ہوتی ہے زندگی حاصل ایسے مرنے کی تم دعا کرنا زندگی نام ہے حکاقت کا اللہ کے فرما برداری کا اللہ تعالیٰ کے حکم فرمائی کرنے کا نام ہے تو حقیقی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی صحیح گلی زندگی کس کام کی یہاں دغل بھی ہے مصیبت بھی ہے بیماری بھی ہے تکلیف بھی ہے سبھی کچھ ہے لیکن جنت کی زندگی کیسی زندگی کا حیات طیبہ اور جنت کی زندگی اور ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ نہ کسی کان میں سنا نہ آنکھ نے دیکھا نہ دل میں خطرہ گزرا جنت کی طرف جس کے اندر ہے اصل چیز ہے جنت اور ساری زندگی اسی کوشش کرنا چاہیے اور اس عمل میں لگا رہنا چاہیے اور اخلاص و خلوص سے اللہ کی یاد کرنا چاہیے اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہیے کہ اللہ حاضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے ریحان اور کا فقط فات عمر حیات النیا الامت الغرور جو جہنم سے بچائیے قیامت کریم اور جنگ میں داخل کیا بس وہی کامیاب مراد ہے دنیا کی کامیابی دنیا کا ایک چند روزہ پانی اور دنیا کی کامیابی جو فنی میں جانے والی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائیں اور جنت کے گھر پر کر دیے جائیں الحمد للہ ہمارے مولانا محمد نے صاحب اللہ تعالیٰ اللہ رحمت نازی ہو اور جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو سے دوست ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے وہ ایسے سارے ایسے نہیں ایسے اللہ والے تھے کہ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا اور چیز عطا فرمائی تھی کہ ڈھونڈنے سے ملنا مشکل ہے اس اعتبار سے اللہ کو بہت بلند کیا تھا ایسے عالم کو ہونا بھی دنیا میں بہت مشکل ہے ہاں، ہمارے حضرت مولانا مدد حالی ایسے چاہنے والے آپ کی مدد کرنے والے لکھنے پڑھنے والے ایسے تھے اللہ اکبر اور میرے ساتھ انتہائی محبت تھی میں جو میں نے دیکھا ان کو اگر سے میں نے بیان دیکھا آج میں نے ان کو دیکھا کہ میں مقدمہ میں میں بھی ہوں حضرت مولانا نے کسی رکھتے ہیں محمد میں تمام کر رہا ہوں بیت اللہ شریف تمام کر رہا ہوں حضرت مولانا بھی تمام کر رہے ہیں خان بیان کرنے کی نہیں مگر یہ بیان کرنی میں نے کہ جیسا کو نہا ہے شاہ شاہ اور چہرہ ان کا منور اور لباس ان کا سفید ہو جاؤں گا خوش کرنے جو تو روزی ہی زیادہ آگے جگہ پر ہے انشاءاللہ یہ سوچ کر ہم آپ سب صبر کریں کہ اللہ کی مرضی ہوئی تھی اللہ کی مرضی پر ہم سب کو راضی رہنا ہے ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو ہر جوان کو ہر بوڑھے کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے یہ دنیا میں چھوٹ جانے والی ہے کا یہاں تو کوئی رہا نہیں کوئی نہیں رہا کوئی رہے نا یہ زندگی تو فانی ہے اس میں جانے والی دنیا چند روزہ زندگی کی بہار ہے ہم آخرت پر ہیں ہم کو بھی وہیں جانا ہے ہم کو بھی اپنے سارے کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہماری زندگی کس طرح گزری ہے کس طرح گزر رہی ہم سچے دل سے تارک ہو کر اللہ کی بندگی میں لگ جائیں اللہ کی میں رہیں اللہ کتاب کو پڑھائیں اللہ کے ذکر میں رہیں جو حقیقی زندگی کا نام زندگی ہے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے فروغ اعتعاد کا نام ہے یہ زندگی میں چند روزہ ہے یہاں زندگی کی ہاں مگر زندگی دی گئی ہے اگر ہم چاہیں اسی زندگی میں ہم کامیابی حاصل کریں عمل کر کے نئے کام کر کے ایمان لا کر کے من عمل سارے ہم بس چاہیے مرد ہو تو مسلمان جو اس کے اندر ہو اور ہمارے سارے گرمی کام کرے تو اللہ پڑھا ضرور جد حیات بس دنیا میں اس کو حیات عملہ نصیب ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اپنے اور بردے بنی اور اس کا کمال جو ہے جنت میں جنت جہاں پر ایسی نعمتیں ہیں اللہ کو جتنا بیان کیا گیا اس پر ایمان ہے لیکن نہ کان نہ ہاتھ نہ دیکھا نہ دل میں خطرہ گزرا تو جنت میں بڑی خوشی کی بات ہے جنت اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ہر مومن کو اس لیے کوشش کرنا چاہیے اور ہمارے سارے اختیار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اللہ کے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اللہ کی مرضی میں فنا ہونا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے بھائی اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا اور اللہ ناراض ہوگا ہو کر سب کچھ گیا اس سے بڑھ کوئی خسارا نہیں کوئی ٹوٹا گھاٹا نہیں اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ مل گیا ہم کو آپ کو اور تمام مومن ممیات کو یہ چاہیے کہ اللہ سے راضی کرنے کی ہم فکر کریں اللہ کی مرضی پر ہم راضی رہیں اللہ کی مرضی پر ہم زندگی بول رہا ہے بس زندگی کا مقصد یہ ہے جو اللہ نے دنیا بھیجا اور خلق الجن انس اللہ لیا بدون ہم نے جن اور انس کو بنایا تھا کہ یہ اپنی یہ لے آئے بدون لے آئے فون پہچانے اللہ کے مار پہ کریں اللہ کی بندگی کریں محبت اور مارے بس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے یہ ان کی اللہ علیہ بات ملتی ہے ان کی پاس تو بہت ملتی ہے تو بھائی ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو سب کی تو بھی پتا فرمائے اور سب عظیم عطا فرمائے اور ہمارے محترم کو اللہ الفردوس سارا مقام کا فرمائے ہم تہ دل سے دعا کر رہے ہیں اور ہم بہت متاثر ہیں کل کی عجیب تہذیب ہے عجیب ہے جب میں نے چنا تو میں عجیب ہو گیا عجیب عالم جی کا ہو گیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کیا پھر گزری اور ابھی تو آپ حضرات نے کیا پوچھا لیکن سوا سب کہ کوئی چارہ نہیں آپ لوگ بھی صبر کریں ہوں میں بھی صبر کروں اور اللہ کی مرضی پر راہ بھی آ گیا ہے ہم لوگ بھی راجی رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو کوئی سارے سوال کرتے رہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے شہزادوں کو میاں کو عامر میاں کو بلال میاں کو اور غیر حجہ ہیں جتنے ان کے ہیں سب کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو اللہ تعالیٰ سب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے نیت کام لے اور جن کی خدمت لے اللہ ان سے حاضر ہو جائے اور محروم درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور جہاں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس کی ہم دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور اس حالات میں اور زیادہ مجھے کی بات اللہ تعالیٰ ہمارے پن سے وہاں نکلتی رہتی ہے کہ میں اس کو کیا بیان کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو توفیق قدا فرمائے کہ ہم سب ہے زمین اللہ کی مرضی پر راضی رہیں اللہ کے حکم پر راضی رہیں اللہ کی مرضی پر راضی رہیں اللہ کیا میں لگ جائیں تمہیں زیادہ پریشان ہو رہا ہے تو ضرور شریف پڑھنے لگے ضرور شریف کی برکت سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے قلب کو رہا سکون اللہ کے ذکر میں لگ جائیں اس سے اللہ کے کو سکون ہوتا ہے چند روز دیجیے آج ہو کل ہماری باری ہے موت سے کس کو رشتے داری آج ہو کر ہماری باری ہم کو بھی جانا ہے سب کو ہی جانا ہے بس کوشش تو اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہوتا ہے اللہ ہم کو ان کے کمر کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم کو اپنا خاص بندہ مختلف دندہ بنائے اللہ ہم کو اپنی علاج کی توفیق دے اور ذکر کی توفیق دے اور شریعت اور سنت کے سب ہم کو چلائے اور ہم کو خلاص عطا فرمائے اپنے آج عطا فرمائے بس اسی کی دعا کرنا چاہیے جو زندگی بات ہے کوئی اعتبار نہیں جس عبداللہ اور حبول نے فرمایا عبداللہ تم صبح کرو تو شام کو نیند رکھو اور شام اور صبح کے طور پر رکھو شام آئے کہ بننا چاہیے اور ہم لوگ غافل ہیں غفلت ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو بھول کے موت نہیں یاد آتی اور موجے کا ڈر رہتی پچھے کوئی ہمیں سن جائے پتھر موت تو ہونا ہے ہو کر کے رہے گا مگر ہاں کچھ عجیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور عمل سالے کرتے ہیں ان لگی نام نام سوال ہاتھ کانت رہوں جمنا سے پھر سے نہیں بولا بے شک جو لوگ بیمار رہے اور ایسا لے کے ہماری فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو سب کو ادا کرنا فرمائے اور اپنی یاد میں لگائے اور زندگی کامیاب بنائے ہمارے بزرگوں کو دور فرما دے جو زندگی گزری جو کچھ ہم سے خطا ہو ہم سے معاف اللہ کا معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو زندگی باقی ہے ہم کو آپ کو سب کو اپنے اس میں آ کی توفیق پتا فرمائے اور اپنی عبادت اور اپنی بندگی میں لگائے رکھے اور اخلاق کے ساتھ ہم اس کی بندگی کریں اور مولا ہم سب سے راضی ہو جائے

دس ہندو اللہ کی جانتے ہیں اللہ کے بے شمار محنتیں ہیں بے شمار نہیں کر سکتا جو اللہ جانا تو ہے انسان ہے ضرور ان کا لیکن سب سے بڑی دولت سے محنت اللہ کے رسول کا دنیا میں تشریف لانا اور قرآن پاک کا آپ نازر ہونا امت کے ہدایت کے لیے احمد تقریبا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کتاب کی تلاوت فرماتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا اوپر فاروق اعظم صحابہ کرام سب کا یہی حال تھا کہ قرآن مجید کو سنتے تھے تم کی کچھ عجیب کیفیت ہوتی تھی اور اللہ کے خوف سے کی قلوب الرمی رکھتے تھے عثمان نورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے قلوب پاک ہو جائیں تو تم کو قرآن ندی سے کبھی سیوی نہ ہو قلوب دل ناپاک ہو گئے کیوں اللہ کی سینا فرمانے گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے علی سے پاک میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو نقطہ سیاہ دل میں پڑ جاتا ہے اگر اس نے تازہ کر لیا تو نقطہ سیاہی مل جاتی ہے اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ سارا دن میرا گندہ ہو جاتا ہے دل کو بھول کر افسوس ہم اپنے حال پر غور نہیں کرتے ہمارے دل کا کیا حال ہے ایمان کیا ہے قرآن کی چیز پر بلا رہا ہے ہم کو یہ منمانی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اللہ کی نا فرمانی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ایمان والو اللہ سے کرو جیسا ڈرنے کا متقدمین مصرف صالحین صحابہ رہا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتنا اللہ سے کرتے تھے لڑتے تھے وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے اللہ کے جان عزت اور مارو بندھن اور اولاد سب قربان کرتے تھے اللہ راہ میں جن کے لیے یہ بشار قرآن کے اندر موجود ہے رضی اللہ مگر اس کے باوجود وہ لڑکتے تھے ڈرتے تھے تھے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہرا دیتے تھے پوچھتے تھے لوگوں سے عمر کیسا آدمی جب اللہ کسی پر اپنی مہربانی فرماتے ہیں تو اس کو اپنے علوم نظر آتے جو پاک تھے امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہم غفلت کی زندگی چھوڑ دیں بزرگین کا احساس ہے کہ غفلت سے عمول امراض ہے سارے کی جلد ہے غفلت اللہ سے غافل ہو جانا آج ہمارے دلوں میں وہ کیفیت نہیں ہے نہ وہ یقین ہے ہمارے اندر اور نہ قیامت کا یقین ہے نہ جہنم کا یقین ویسا ہے نہ جنت کا یقین ویسا ہے ہم اللہ کی نا فرمانی مطمئن ہیں مجھمئن ہے اللہ دوبارہ بوچارا جو قرآن مجید میں انہوں نے سادنا کا حال بنایا ہے فرما دیا ہے کیا انجام ان کا ہو یہ قصے علم ہے تو بیان کیے گئے اسے نشانیاں عقل مندوں کے لیے جو قرآن کو تدبر و تفکر سے پڑھتے ہیں اللہ کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے ہمارے بھی ایسے تھے جب ان کا آواز ہوتا تھا تو جنازے ہو جاتے تھے اگر جب سکار کا آواز ہوتا تھا جنازے ہو جاتے تھے تو کے خوف سے کسی کا بھی فٹ جائے پرواز کر گئی کسی کا جہنم کا آزاد کر کے لہر گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی کوئی جنت کے شام میں اس کی پرواز کر گئی آج ہمارے قلوب کہاں ہیں ہمارے پاس دل نہیں ہے جس کو دل کہتے ہیں وہ دل جس کے اندر اللہ کا خوف ہو اللہ کی محبت ہو اور وہ اللہ کی عظمت ہو اللہ کی بڑائی ہو وہ دیکھے تو اللہ ہی کو دیکھے اللہ سے اوزار ہے اللہ دلانے والا ہے اللہ ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی دینے والا ہے اللہ کے زمین پر ہم رہیں اللہ کا آسمان نیچے ہم رہیں اللہ کے کسی کے مددوں فائدہ ہم اٹھائیں بے شمار نعمتیں اللہ نے بنائی ہے پھر اسی مالی کی ہم نافرمانی کریں انسان بڑی نہ شکر ہے بڑا نہ شکر ہے پانی ٹھنڈا ہم پیتے ہیں اس پر بھی سوال ہوگا کبھی بھول میں ہم سوچتے بھی ہیں دوسرے کے لیے محترم ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں آپس میں میں نہ رکھو اپنے بھائی کو تانا نہ دو ایک دوسرے کا حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پتا تعلق نہ کرو اور سب مل کر خدا کے گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کیا متاثر زندگی ہے زندگی گزار مسلمان ہے عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں بڑا جان کا ذریعہ ہوگا اگر مولانا کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر جیت کا تفکر ہے اور مسلمانوں کی اتناؤ کے لیے بے پناہ بے قراری ہے لہذا ہم سب سامعین کو چاہیے کہ یہ غور سے والا کے بیان کو سنیں اور عمل کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو پورا پورا مسلمان کر چاہیے بیان کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے اور ان کے محبت پیدا ہوتی یہ شکیمت ہے سرمایہ بھائی اس کا مزاج کیا پوچھتے ہو جس کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے گنا بڑھتے جا رہے ہیں اسے نہیں مانو ان کے من جاننے کی طرح بھیجا جائے گا کہ جنت کی طرح بھیجا جائے گا ان کے کر دیجیے کہ سچی ویسے میں متقی اللہ کے بلی مگر خوف کا یہ علم ہے اے مانو لو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور مت کرو مگر فرما بچا سو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی ہم حساب لیتے ہیں اپنا رات کو ہم جب بہتر پر جائیں سونے کے لیے اس وقت سوچے سوچیں مراقبہ کریں سوچے فکر کریں کہ آج کتنے دن کیسے گزرا ہمارا کتنی ہم نے کیا کی اور کتنی ہم نے برا کی کچھ نصیب ہے لوگ اس اس کی تو بھی بول کو سوچا ہے کہ آج ہمارا دن کیسے گزرا اگر ہمیں نہ فرمانے میں گزارا دن زیادہ گنا ہم نے کیے اور نیچے ہم نے کم کی یا نہیں کی تو بتاؤ تو رہنے کا مقام ہے کیا ایسی وفلت چھا گئی امت ایسی حالت ہو گئی ہے کو مرنا ہی نہیں ہے ارے یہ مرنا تو ہے اٹل حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے مرنا تو ہے یہ دنیا فانی ہے چند روزہ ہے مل جانے والی ہے فرا جانے والی ہے کوئی متا اور دنیا آخر جو خیر میں ہر کپا بلا تجن جو ہے بنی جو ہے حبی اور ہے چھ بچا دینا ہے آخر کی زندگی ابھی زندگی دانی زندگی راحت کی زندگی ایس تو آخرت میں ہے بھائی دنیا میں کیا ہے صحیح صحیح زندگی بس بڑی یہ ہے دنیا کو ہم تک تمام گناہ جڑ ہے ہمارے دنوں پاس جاتا ہے معلوم ہو جائے جب ہم کا پتہ نہیں چلتا ہے یہ کرایا جاتا ہے جو کون سا مرض ہے ہاں، اللہ والوں کے پاس جو سیاست ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سا اس کو مرض ہے امراض کی دو قسمیں امراض جسمانی اور امراض روحانی امراض جسمانی کا تو ہم کو فکر ہے ہم ڈرتے ہیں کہ زندگی اللہ ختم نہ ہو جائے موت نہ جائے لیکن امراض روحانی میں ہم چلا ہیں امبیا السلام امراض روحانی کے علاج کرنے آئے تھے دل کا تجزیہ کرنے آئے تھے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعلق جوڑنے کے لیے آئے تھے اللہ کو محبت کرانے کے لیے آئے تھے جس کی محبت پیدا ہو گئی آخرت یقین آ گیا یاد رکھیے چاہے کتنی کتاب آدمی پڑھ لے مگر اللہ والے کو بغیر یقین نہیں ملتا ایک چیزیں علم نبوت تو کتابوں کے اندر ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے قرآن کریم حدیث کریم کیا کہنا کیا پوچھنا ہے لیکن ایک چیز علم نبوت ایک نور نبوت تو علم نبوت تو ہم نے حاصل کر لیا لیکن ابھی آدھی منزل نہیں آدھی ضروری ایک ہے نور نبوت تو کتاب نہیں ملتی نور نبوت تو اللہ کے سینے کے اندر ہے اور شاہ حضور کے پاس موبائل مسجد میں بیٹھ کر وہ نور نے حاصل کیا بھول سکتے شاہ نے کاملین نے جو اللہ کامرین اور سلسلہ قیامت چلا جائے گا نبوت ختم ہو گئی وہ باقی ہے قیامت اللہ کے لیے ہیں یہ کہنا سوچنا کہ اللہ ڈوری نہیں ہے نہیں اللہ ڈوری قیامت تک رہے ہاں ان کے پاس صحبت میں سہارا کو نظاری کیوں نہ بڑھتے ان کا ایک پوچھ جاؤ غیر شادی کو برابر سونا نہیں کیوں کہ حضور کے صحبت کے برکت سے جو اخلاص ان کے اندر تھا جو محبت ان کے اندر تھی اللہ کے راہ میں لکھنے والے اللہ کے راہ میں جان قربان کر دینے والے اولاد کو قربان کر دینے والے ایسے اعاد کو قربان کرنے والے میری قریب سے لان فرماتے ہیں مجھ کو اپنی فخر فکر فاقہ سے اندیشہ نہیں ہے ماں تو دولت سے اندیشہ ہے وہ گمراہ ہو جائیں بھول ہاں؟ فخر فکر فاقہ انہیں نے دنیا میں اسلام کو چمکایا عوام میں پرمنت پتھر شکم عوام میں پرمنت پتھر شکم پر اور قدم کے دلے کا جو کسرا وہ کیسر ان کی شانت یہ تھی ہمار میں پابند پتھر شکم پر قدم کے چلے کا یہ کسرا پیسر ریلا لانے جا وہ بھی کمتر میسر کر مگر ہاتھ میں زورے تصویریں خیبر کبھی یہ کی پہچان یہ تھی کبھی یہ اسلام کی شان یہ ہم کھاتے پیتے ہیں کھانا کافی بھی کھاتا ہے وہ بھی پریوار پہنتا ہے مگر مومن کا کھانا کچھ اور ہے اس کی مومن کا سارا مانے عبادت ہے اس کا اٹھنا عبادت اس کا بیٹھنا عبادت حتیٰ کہ سنجا کرنا بھی سنت کے مطابق عبادت ہے عربی احمد اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دائرے پاؤں سے داخل ہونا کیونکہ سنت ہے سنت سمجھ کر دائرے پاؤں سے مسجد میں داخل ہوئی بڑی پر کرامت ہے اور اللہ کا کون ہوتا ہے سنت سو ہمارے کو جائے اڑتا رہے اس سے کوئی اس کے نگر نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی اللہ کا قرب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر رجوع کنگا بھی بولا ہوتا ہے ہاں سنت کے مطابق ہمارا کام وہ نہیں بولا سارے راستے بند کر دیے گئے اللہ کے پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے کوئی راستہ نہیں ہے ایک راستہ کھلا ہوا ہے وہ راستہ کیا ہے چلا جنا رہا ہو رہا ہے کیا کہو بڑا ہمارے حضرات بھی ایسے ہمارے صدر رحمان صاحب سرا اللہ علیہ حضرت سماج ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور ہرارے کے اندر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ویڈیو پر پاک ہو حضرت مولانا محمد ممیر ہیں تو فرمایا کہ بھائی جو مزہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے اگر تم کو ملے تو کپڑے کے میں نکل بھاگو قرآن رہا ہو ہاں ہمیں خود کے بات آج ہمارے قلوب بیمار ہیں ہمارے دل بیمار ہیں ہمارے دل بیمار ہیں ہمارے اندر بجائے ہیں ہماری نظر نہیں ہم سر چل رہے ہیں نور کا فرماتا ہے نور تو اس کو اپنے رلود نظر آنے لگتے ہیں اور اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنے روب کو اللہ سے بیان کرتے ہیں اور اس کا علاج کراتے ہیں ہاں، ایسے نہیں معلوم کی بھائی سو نور لوگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کسی اللہ والے کے شہر میں جائیں اللہ کو پاس جائیں اور اپنے کو مٹا کر جائے اپنی رائے کو اپنے علم کو اپنی ساری چیزوں کو مٹا جائے اور وہاں جا کر کے حاصل کرے دین اگر یہ نہ ہوتا تو بڑے اکاؤ کا جمع بڑے بڑے ارادہ بڑے پڑھنا ایسے حضرات کے پاس کیوں جاتے جو سلائی علم میں نہیں لیکن کیا جاتے تھے اسے ایمان حاصل کرنے کے لیے یقین حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مٹانے کے لیے اپنے کو کھڑا کرنے کے لیے اس لیے جاتے اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے اللہ کے عبادت کرنے پر ہوتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ہنستے ہیں ظلم مشیر رحمت اللہ قطر زمانہ کے ایک مرتبہ وہاں پر گیا بارش نہیں ہوتی تھی لوگوں نے اس چیز کا بھی نماز پڑھی کچھ نہیں ہوتا تھا بادل دکھائی نہیں پڑتا تھا ایک پانی اگر نہیں آتا تھا جب لوگوں نے جائے کہا حضرت کیا حال ہو رہا ہے جانور مر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں یہ حالت ہو رہی ہے حضرت دعا کریں فرمائے کہ سنا بھائی گناہوں کی شان چاہیے گناہوں کی شامت کی وجہ سے بارش کی جاتی ہے اور مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار ہے یار دیکھیے تو جنون مسلم کو جو ہے لانا فرمانے کہ مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں ہے میں بس چھوڑ دوں گا چلا جاؤں گا بارش ہوگی کیا تھا اس میں سبق تھا ویسے تھے وہ سر خطار چلے تھوڑے دور گئے تھے خوب بارش زمرنے شروع ہو گئی ہم نافرمانی کر کے مطمئن ہیں ہاں اللہ نافرمانی کر کے مطمئن ہے کبھی فلاح ہو سکتی ہے تمہارے کوئی خصیبت نہیں ہاں تمہارے ہاتھوں کرچو اس کا نتیجہ یہ ہے نہ فرمائے گناہ کا نتیجہ ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں فلاح حاصل ہو ہمیں عزت حاصل ہو ہاں؟ ہم کامیاب زندگی ہماری کامیاب ہو تو ہم مطمئن ہی ہو رہے ہیں ناممکن ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر ہم نہیں کریں گے یہ ہندی کی روم دیکھی جا رہی مالی گزر جا تو گزرنا تھا چاہتی ہم نظر نظر ڈالیں یہ زندگی جو بھی موجود حال خدا معلوم کر کریں ہمیں ملے ہاں؟ حضور اے عبداللہ جب تم صبح کرو تو شام کی امید رکھو اور شام اور صبح کی مت رکھو یہ حال تھا ان کا ہر دن کو آخری سمجھتے تھے اس میں زندگی جیسے تین دن ہے ایک تو گزر گیا ماضی کو تو گزر چکا جو کچھ ہونا تھا اور ایک دن آنے والا چپل آیا ہے میرے میں آدھی ہی دن ہماری زندگی کیا معلوم جو شخص موت کو بھول جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی سے دیکھا جائے سب کہتا ہوں دل پگھلتا ہے دل دہلتا ہے جب دیکھتا ہوں شہروں میں کہ مسلمانوں کی بارات جا رہی ہے ایک لاکھ کو دیکھ کے دل لگ جاتا ہے کہ اللہ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تماشے وہ بازے وہ رنگ بدام ہیں اور پھر آج لوگوں نے منقرا سے زبان بند رکھی ہے روکتی نہیں ان کو یاد رکھیے زبان دیکھے کوئی بات خلاف شریعت سنت سننے کے خلاف تو سانس ملا جائے اگر طاقت نہیں اس کو سے اس کو برا کھائے اور نہیں تو دل سے نفرت کرے دل میں نفرت ہو کے ساتھ نہیں بڑا برابر ایمان نہیں ہے ایسا بھول مل گئے ہم لوگ نہ سمان لوگوں سے ایسا نہیں جڑ گئے ہم کہ ہم کو کوئی نفرت ہی نہیں ہوتی بستی میں تیرہ ہزار آدمی بچے تھے ایک عامل ظاہر تھا شب بیداری کرتا تھا نوابل پڑتا تھا جن کو رونے رہتا تھا گناہ گاروں سے ملا جلا رہتا تھا کوئی نفرت نہیں تھی اس کو اگر کو بہوا جاؤ اس بستی کو لڑ دو اگر جبیل نہیں بھائی مولا اس میں تیرا کیسا بن رہا ہے رات میں عبادت کرتا ہے آپ کی دل کو وہ دے رکھتا ہے بڑا میں خوب جانتا ہوں مگر جاؤ عبادت الٹ دو بستی کو پہلے اسی عادی سے شروع کرو بے شک عبادت کرتا ہے بے شک نفی پڑتا ہے بے شک وہ دے رکھتا ہے سب ہے لیکن جو ہمارے بندے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو فرمانی کر رہے ہیں ان میں ملا ملا ہے تو امت دیکھے میں کیا ہوا بس کیا الٹ نہیں دی گئی کیا نہیں بچا دی گئی کیا آدھی کا آزاد نہیں آیا کیا صورتیں نہیں بچا دی گئی ہاں بندہ نہیں بنا دیے گئے ہر طور کا مطمئن ہو گئے ہیں انہوں نے نہ کرنا چلو میری قدیم شرح کا دعا کا لیا سر ہے اے اللہ ہماری امت کو ایک بار عام طریقے سے آزاد ہلاک ہو جائے ان کی صورتیں نہ ہو وہ بندر نہ بنایا جائے آج ہمارے معاملہ تھا کہ آج ہماری بدل دی جائے بندر بنا دیا جائے بنا دیا ارے ہم جانتے ہیں ڈرتے زندگی کیے جائیں کیا حال ہمارا ہے بھائی ہم کو چاہیے اللہ کو عوام کو خواب کو اللہ کو سب ہمارے کی پابندی خود ہی کریں اور نوائی سے بچیں ویسے ہی ہیں وہ اور ہمت کو دعوت دی جو چیزیں ہیں ایک تو عوام کی پابندی دعوت ہم انبیاء علیہ السلام نے اور نواحی سے اجتماع ایک چیز ہے جیسا بہترین لگا کھا کر کے فلاح پڑنا کھا کر کے اور زہر کی شیشی پی گئے تو پھر کیا اس کا انجام ہوگا ہے

ہاں پروتگار کے سامنے ہاتھ گھر میں معاف فرما دے لا معاف فرما دے جو بندہ جو گنا ہو جاتا ہے اور وہ تباہ کرتا ہے نازی ہوتا ہے دلی آزادی کرتا ہے واقعی اس دل میرے اندر خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا سے ناراض ہو جاتے ہیں ربی کے پکارتا ہے روزگار والے فرماتے ہیں بندہ گناہ ضرور کیا اس نے لیکن بھولا نہیں مجھ کو جب وہ بندہ اگر مجھ کو نہیں بھولا تو میں کریم ہوں میرا بولوں تم دوبارہ مجھ اس کو معاف کر کے بڑھتی ہوں کبھی انسان کا عبادت کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو حکیم ہے حکیم ہے روحانی امراض کے لائے جانتے ہیں وہ کبھی بندہ عبادت کر کے کبھی اعتراض کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور کبھی گناہ سے کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یعنی عبادت کر کے اعتراض کر کے یہ کام کر کے چر پیدا ہوا برن پیدا ہوا دوسروں کو دیکھنے لگا اللہ سے دور اللہ فرمانی سے گناہ ہو گیا اب رو رہا ہے دل گرا رہا ہے اس کا ہے چھین گیا اس کی راحت چھین گئی اس کا پلا چھین گیا پر ماں نو پلا میرے گلاح کو معاف فرما دے دیں فرما دے بس اللہ کے قریب ہو جائے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی بھائی ہم کہیں اس گلا ہمارا کیا حال ہے ایک واقعہ اس شام ختم جلدی کر لوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور ایک بزرگ تھے وہ بسرا کے بازار میں گئے وہاں لوگوں کو بھی رہے تھے غلام خان کا شکل تھا اس کو بھائی کسی نے نہیں خریدا وہ خرید لائے گھر میں کچھ ہے غلام تیرا کیا نام ہے کہ حضور میرا جو بھی نام رہا ہو اب تو جو نام جس نام سے ہم کو پکارا نہیں کرے نام کیا کھائے گا جو کھلائے میں تو غلام ہوں مجھے کیا پہنے گا جو کیا کام کرے گا حکم دیں گے میں تو غلام ہوں مجھے رہا تھا ان بزرگ پر خان کاری ہو گیا اور رو پڑے اور کاش پیغامہ ملا رہے تھے ہمارے گھر بچے کے ساتھ ایسے ہو جائے ایسے ہو جب میں تم کو آزاد کر دیا اس نے کہا کیا پہچان ہے آپ نے مجھے آزاد کر لیا مگر ایک نئی خواہش ہے ایک فرمائش ہے ایک تمنا ہے وہ پورا کر دی جب وہ کیا چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں چند قرآن مجید قرآن آپ کیا دی انہوں نے قرآن مجید چند آتے پڑھی اور لے گیا اور وہ کروا کیسا ہے کیسا ہے ہمیں قرآن ملا کسی کو قرآن نہیں مل جائے کسی کو اور دنیا کسی تو پھر دیکھے کرتا کھڑا کسی کو کام نہیں قرآن تو مستقبل ہو جاتا ہے قرآن مل گیا تو مستقبل ہوتا ہے نظر نہیں تپا سی سے مرد فل تمام رسول امیر اللہ روزی دینے والا ہے اللہ مارنے والا ہے گرانے والا ہے بھائی ہم اللہ کے نہمائی سے تازہ جائیں اور تمام باتوں میں جمعرہ امور میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اللہ کے راضی کرنے کی فکر کریں مخلوق کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں ایسے ہمارے اختیار کرتے ہیں اللہ رسول کو ہم ناراض کرتے ہیں اور مخلوق کو آزادی کرتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں خاص ہونے لوں مت لڑیں کسی ملامت کرنے والی بول کر کوئی کچھ کہا ہے ہمیں کچھ ادیم بتایا تھا ہاں؟ لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو بھائی کہاں چھپانا لگے ہم انصاف سے دیکھیں انصاف سوچے اللہ کی راضی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں روح روح کیا ہے کیا چیز ہے ایمان اسلام احسان کا اللہ کا یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم احسان اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ ایسے پیدا اس کا احسان اس کا ہاں یہ جو حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان علم عمل اور اخلاق انسان کوشش سے علم ہونا حاصل کر سکتا ہے مگر عمل کی روح کیا ہے جس درخت میں پھل نہ ہو جب علم کے بعد عمل ہی نہ ہو تو درخت کیسا رہے میں پھل ہی نہ ہو

اللہ جانا فرما ہمارے بات کو بات ہی ہے فرما ہم کو اپنے محفل کا فرما اپنے محبوب سے رکھن کو محسوس ان کے ظاہر یہ ساتھی ہم سب کو اچھی فرمائے فرما کو ہے